حسن بصری کہتے ہیں کہ ایک رات صحابہ یہ امید ظاہر کر رہے تھے کہ بخار چھوٹے گناہوں کے لیے کفارہ ہے جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار نواسی یہ حدیث صحیح ہے